بندے بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری تو اس نے کہا اے ہاں میں نے زندگی میں کوئی تکلیف بغیر دنیا کی جو ہے مصیبت کا مارا روتا رہے اور دنیا کا گانا گاتا رہے اور دنیا کے لگنے گاتا رہے سنتوں پر عمل کرنا اور سنتوں سے واسطہ پڑتا ہے بکڑی باندھنے کا طریقہ کپڑا پہننے کا طریقہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ میاں بیوی کے ملاقات کا طریقہ داڑھی رکھنے کی سنت مسواس کرنے کی سنت ہر سنت سنت ہے لیکن محفل نکاح کے اندر سنت یہ ہے کہ باقی نکاح کلام پاک کی تین آیتوں کو پڑھتا ہے بخاری کی سینکڑوں روایتیں ہیں کی سینکڑوں روایتیں ہیں ابو داؤد کی سینکڑوں روایتیں ہیں اور اس سے ابھی مانگا کی سینکڑوں روایتیں ہیں لیکن کون سی روایت پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتی یہ تو آپ کو سن کر یاد ہو گیا ہوگا سیم نام نہیں کرے گا بڑے کا ہاتھ باندھتا ہو آٹھ پرکاش پڑھتا ہو بیس پرکاش پڑھتا ہو پوری دنیا کے لکھانی ایک جو ہے خود میں نکاح رواج پڑتے ہیں اب نکاح ہو میری سنتی نکاح میری سنت ہے تمہارے باپ دادا کا طریقہ نہیں تمہاری جورو کا بیان کردہ طریقہ نہیں تمہارے خاندان اور قبیلے کا طریقہ نہیں اگر کروں گا تو میری نام اونچی رہے گی اگر نہ کروں گا آتی ہے

سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر دور جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد پیچھے بڑھ گئے فرمایا عمر میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر کسی مسلمان پر اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی زکات میں دینا واجب ہو رہی ہو جانور کے ساتھ جانور پر رکھا جانے والا کٹاوا یعنی لکڑیوں کا وہ اس نانس رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا دیکھو حضرت کی کیا جانے شان جلالی ہے اور کیا حضرت کا مقام اور مرتبہ ہے حضرت کون سا جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ وقوف بناتے ہیں خود گناہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے روایت میں آتا ہے روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارے دعا جناب رسول اللہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں آپ آہستہ سے اٹھے کئی قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز میں عائشہ کی نیند میں اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر مسئلہ پوچھ کر چلے جاتے ہیں مسئلہ کو کوئی سوال کیا آسانی جواب دیا اور وہ چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل ابھی جو ہے بچپنا ہی تھا بچپنا ختم تھا اور جوانی کی تجویز کا پہلا قدم تھا حضرت دکھا کر یہ کتنے قد صحابی ہیں بیوی کو خوش رکھے اور کچھ جیسا وہ بیویوں کا حق ادا کرے لیکن جب غصہ ہونے کا تھا آپ نے غصہ کیا جب ڈانٹنا تھا ڈانٹا یہ کیا مصیبت ہے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں آپ کی شادی بیاہ ایک ہو گیا ہے ایک مذاق ہو گیا ہے نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے روزہ اپنی مرضی سے نہیں رکھتے زکات اپنی مرضی سے نہیں دیتے قربانی اپنی مرضی سے نہیں دیتے تو نکاح نکاح کے اندر کے کی چوٹ سے الگ اعلان دن کے اجالے میں اعلان کیا جاتا ہے ہر نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے نکاح میرا طریقہ ہے یہ کون سا طریقہ یہ روکتے جھانکنا یہ دعوتوں کو بلانا சொல்றாரா جوڑا تھا جو جوڑا دلہن بطور عبادت کے پیدا دی تھی اس جوڑے کو پیدا کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو رخصت کیا گیا اور اس جوڑے کو کہا کہ چلو آج میرا ولیمہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھا میرا آج نکاح ہو گیا یہی تھا آپ کا ولیمہ کہ کچھ شہر کا پانی تھا کچھ کچے پکے کھجور تھے اور دو چار روٹی منیجا تھا یہ جنتی عورتوں کی سردار کا نکاح ان کاشتہ اندمنکھا برقا آقا نے فرمایا جس نکاح کے اندر پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اس کیا ہے یہ مزاق کا جڑ ہے یہ معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کا اسٹیج اور پلاٹ فارم ہے آپ دیکھیے عورتیں کیسے بن کر سبر کر سج کر جانے کی فکریں کیا کرتی ہیں شوہر پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ اگر میں نے گزشتہ شادی والا جوڑا اس شادی کے اندر پہن لیا میری عزت کیا رہے گی بے کیا دیکھ کر رنگ دیر میں پکڑتا ہے عورت عورت کو دیکھ کر رنگ جلدی پکڑتی ہے عورت جب اس شادی شادی میں دل میں جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ میرا جو کپڑا ہے وہ ڈیڑھ ہزار کا ہے اور سامنے والی عورت پانچ ہزار کا جوڑا پہن کر آئی ہے میرے کچن کے اندر تین تولہ سونے کا مال ہے اور اس کے پاس بیس تولے سونے کا مال ہے تو اب اس نے رنگ پکڑ لیا اب وہ چوری کرنے تو جاتی نہیں وہ بینک میں ڈاکہ ڈال کا جادو پیرانی ماں کا ہتھیار اپنے غلام شوہر کو اکساتی ہے گورنمنٹ ملازمت کے بعد باہر بھی کوئی بزنس کیا کرو اور دکان چلانے کے ساتھ شہید کی دلالی کیا کرو نگرانی کا کام کرنے کے ساتھ بروکری کا کام کیا کرو اور گاڑی چلانے کے ساتھ عورتوں کی دلالی کا کام میں نے کہا کہ تمہارے باپ نے بنایا ہے اگر جو ہے تراوی کی دو رکعت کو لمبی پڑھا جائے یعنی سو گھنٹہ پڑھا جائے تو یہ دو رکعت تیری شروع کی طرف سے ہوگی یہ دو رکعت تیرے باپ اور تیری ماں کی طرف سے ہوگی تو کہا کہ جانور موٹا ہے تازہ ہے بردا ہے قیمتی ہے اس لیے ہم نے نو کر دی ہے دین کے اندر گنجائش ہے کیسا کیسا مذاق نہیں کیا لوگوں نے کیسا کیسا مذاق سن کر اگر آپ بیت الخلا میں جائیں بیت الخلا میں آپ ہوں گے شیطان ہوگا اور پھر جو ہے تیسرا کوئی نہیں ہوگا نہ بیوی ہوگی نہ بچہ ہوگا اس کو یاد کر کر پھر کھلا کر خود بھی ہنسیے گا اور شیطان کو بھی ہنسا لیے گا اخبار کے اندر یو پی کے علاقے کی خبر سال کا آدمی تھا کہنے لگا کہ میں اس سال قربانی کا جانور بیچنے والے مسلمان کے لے لے گئے اور جا کر گاؤں کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے اس بکرے کو کتنے میں خریدا تو ہم نے کہا کہ پانچ ہزار میں تو کہنے لگے گاؤں کے لوگ بھائی بکرا پانچ ہزار میں جبکہ سات ہزار نو ہزار میں ایسا پڑوا بکرا ملتا ہے تو کہنے لگے یہ بیج مارا ہوا پھٹی کیا ہوا بکرا ہے دیکھو تو صحیح تو جب دیکھا تو دور سے لوگوں نے ہاں پھن کو پیشکوش سے جسم چلتا ہے دیکھ مرتب کردہ کتاب ہے جس کو دوسرے علماء نے جمع کیا ہے اسلامی شادی کا مطالعہ کیا تو حضرت نے ایک جگہ پر ایک بات لکھی ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکا کیسا ہو اور لڑکے کے لیے لڑکی کیسی ہو یعنی کیا شرائط اب اب تک علماء کے آپ نے سنا ہوگا کہ دینداری ہونا چاہیے نماز ہونا چاہیے عورتوں میں پردہ ہونا چاہیے مردوں یہی نہ سنا ہے حکیم الامت حکیم الامت تمہارے احسان کو قیامت تک نسل انسانی نہیں چکا سکتی حکیم الامت جس نے آپ کو لقب دیا وہ بچا لقب دیا حکیم الامت کے معنی حکمت والے امت میں حکمت والی شخصیت بالکل تھانہ بھون کی کے اندر اندھیری گفا میں رہنے والی حضرت نے شرائط کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے مومن مرد اور مسلمان عورت کو میں پہلے کا مسلمان مسلمان سے نکال کرے گا ڈھیر سے نکال کرے گا بھائی ہم جو اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈیں گے ہندو کے گھر میں گنیشا ماننے والے رام کی پوجا کرنے والے ارے جو عبد الرحمان ہوگا عبد الجبار ہوگا ستار ہوگا غنی خان ہوگا چودھری صاحب ہوں گے یہی نا حضرت کو معلوم نہیں کہ حضرت نے لکھا کہ مسلمان سے نکاح کرو کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ تو سارے مسلمان جانتے ہیں شرابی اپنی بیٹی بھیڑ کے حوالے نہیں کرتا زانی اپنی بچی کو بھیڑ کے حوالے نہیں کرتا بھی مسلمان ضلع کے نسخے سے اگر اس کا پیٹ آ گیا اور حرام کا بچہ پیدا ہوا میرے رب کی قسم ایسی گندی عورت بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھیڑ کے حوالے نہیں کرتے وہ وہ برداشت کریں گے ظلم کی چکی میں پھسیں گے عورت کام کے لیے جائے گی یا عورت اپنی آبرو بیچے گی یا زمین کی بھی رکھے گی میری بچی کسی حضرت نے خاطی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم جو ہے سب سے پہلے مسلمان سے نکاح کرو کسی کافر کے بچے سے نکاح نہ کرو کام کھڑے ہو گئے آنکھیں تیز ہو گئی حضرت حکیم المت کا کتاب پانے والے mensaje چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکالی جائے تو انہوں نے نکالا تو ان کے قریبی ساتھی نے ان سے کہا یہ کیا آپ نے کیا کہ قربانی دے کر آپ نے چہرے کو نکال دیا حضرت بھی اللہ کی رحمت پر کروڑوں رحمت نازل کریں برکت نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ بات کہی گئی آپ کو حرام کے کمانے پر اور حرام کی کمائی کی طرف آپ کو مجبور کرے گی نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہ اسے اپنی زینت دکھانے کی جگہ ملے نہ اسے مال و دولت جو ہے ریا کاری کرنے کی جگہ ملے نہ وہ شوہر پر ظلم کرے گھر میں پہنے اپنے شوہر کو خوش کرے گھر میں بنے سورے اپنے شوہر کو راضی کرے اس لیے کہ عورت کا سجدہ ایک خالی سر زمین سے اوپر نہیں جاتا تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو شوہر کو مسلمان کر رہا ہے اخباروں میں اعلان آیا کہ عید گاہوں کے اندر جو بیانات دیے جائیں وہ بیانات یہ دیے جائیں کہ بمبئی میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا مسلمان اس کو نہیں مانتا گھر میں بچے اور مقصد کو جاتے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ شہید کر کر کر جلا ان کو جو ہے راس نہیں کر دیا گیا آج ایک تیرا کتا اور پنڈا کے بچنے پر تو امن کا احساس دے رہا ہے تو جہاں ان بچوں کو مارنے والے حاصل ہیں آخر ان پر مقدمہ کیوں نہیں چلتا ان کو جو ہے قتل کیوں نہیں کیا جاتا یہی انصاف کا دوہرا پیمانہ تھا جو کچھ لوگوں کو دہشت گردی کرنے پر نہ اس کا دادہ کوئی نہیں بچا سکتا حضرت علیہ السلام سلاد کے زمانے کی وہ